انداز اس کے مقابلے میں ذرا سخت ہے حالات بھی سخت تھے بات یہاں سے شروع ہوئی مکہ کے مشرقین بطور مذاق آپد میں بات کرتے تھے یار سنا تو قیامت آئے گی اور سنا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا اب تو بڑی مشکل بات پیش آ گئی یہ مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے پرانے کریم نے اسی سے بات شروع فرمائی کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اما یتسا الون کون سی چیز ہے یتسا الون جس کو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں عن النبع العظیم ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں کیا وہ چیز ایسی ہے کہ بطور مذاق اس کو پوچھا جائے ایک دوسرے سے کیا سمجھا تم نے قیامت کو اللہ ہم فی ہی مختلف جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ایک بات پر نہیں کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور مجھے ہی جنت ملے گی اور کوئی کہتا ہے نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین اور کوئی کہتا ہے وما یون الا الدہر یہ مختلف ان کی باتیں مختلف ان کے خیال جس بارے میں یہ خود بھی متفق نہیں کلا ہرگز نہیں سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے ثم کلا سیعلمون پھر سنو ہرگز نہیں ابھی یہ جان لیں گے یہ خبر ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں آپس میں گپیں لگائیں اور یوں پوچھیں کیا مسئلہ ہے اور اس کی مذاق اڑائیں ابھی پتا چل جائے گا ابھی پتا چلتا ہے تم مکل پھر کہتے نہیں نہیں یہ خبر اس کے لیے نہیں ہے کہ آپس میں گپے لگائیں ابھی پتا چل جائے گا الم الحمدال اب یہاں سے دور تک پروردگار کی قدرتیں پیش کی جا رہی ہیں تم کیوں قیامت کو مشکل سمجھتے ہو کیا وجہ ہے کیوں تمہیں قیامت مشکل نظر آتی ہے کیا اللہ کی قدرت سے مشکل نظر آتی ہے تو اللہ کی قدرت پر غور کرو نا جس مالک الملک نے یہ سارے کام کیے کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا ہے مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے کیا کیا کام کیے علم نہ جال آردا مہادا کیا ہم نے زمین کو مہادا بچھونا نہیں بنایا جس مالک نے اتنی بڑی زمین بنائی اور اس کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا اس کے لیے قیامت لانا مشکل ہے والجبال اوتادا اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا وہ خلق نہ اور اس کے لفظی معنی ہے اور ہم نے تم کو پیدا کیا ازواج جوڑے جوڑے بنا کر لیکن علم نجعل کے ساتھ جوڑ رہا ہے اس لیے یوں ترجمہ کیے اور کیا ہم نے تمہیں ازواج جوڑے جوڑے نہیں پیدا کیا جو انسان زمین کو بچھا سکتا ہے پہاڑوں کو ٹکا سکتا ہے اور تمہیں جوڑے جوڑے بنا سکتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام حاصل کرنے کی چیز نہیں بنایا صبح تا انسان کی تھکاوٹ کو دور کرنے والی چیز کتنا تھکا ہارا ہے بس دو گھنٹے آرام کرتا ہے سوتا ہے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے وہ جان لباسا اور کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس نہیں بنایا وہ جان لن اور کیا ہم نے دن کو معاش نہیں بنایا معاش کے دو معنی ایک معنی کمانے کا وقت یہ ظرف کا سیگا ہو اور اسی کے معنی ہوں کمانے کا وقت اور دوسرے معنی ہے کہ یہ مستر ہو اور اس سے پہلے وقت پوشیدہ نکالا جائے جیسے ہم نے جلالین میں پڑھا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا وجال النَّهَارَ وقت معاش کیا ہم نے دن کو کمانے کا وقت نہیں بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور کیا ہم نے تمہارے اوپر سات سخت نہیں بنائے کیا ہیں وہ سات سات آسمان ہیں سخت قسم کے آسمان جو مالک یہ کام کر سکتا ہے کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا سے اور ہم نے تمہارے اوپر ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا وَحَاجًا جا چمکنا وہ جا زبردست چمکنے والا سراجن چراغ بنایا اور من المعصرات اور ہم نے اتارا من المعصرات نچڑنے والیوں سے جو نچڑی نچڑتی ہیں بادلیاں ہم نے ان سے اتارا تمہارے لیے ان سجا جا جا دھڑا در برسنے والا پانی معصرات باب افعال سے حمزہ حنونت کے لیے یا زا ماخذ بنانے کے لیے اسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے عصر کے معنی نچڑنا تو بادل ہیں زا معصرات نچڑنے والے گویا جو پانی برسا بارش برسی وہ پروردگار نے ان کو نچوڑ دیا جس سے پانی ٹپکنے لگا ما ان سجا جا برسنے والا پانی لنخرج به حبا بھی و تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے سے ان جو اوپر سے برستا ہے حبا غلہ حب کے معنی دانا لیکن مراد یہاں پر غلہ وہ اور تمام نباتات سبزیاں وغیرہ و اور باغ الفافن گھنے گھنے لپیٹنا لفا یا لفو الفاف لپٹے ہوئے باغ اتنے گھنے کے ایک دوسرے کے اندر لپٹے ہوئے ان یوم الفصل کا نمی یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جو مالک یہ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے تو آتی کیوں نہیں ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن کان نمی ہے متعین کیا ہوا متعین وقت پر آئے گا اس کا وقت طے ہے اس کا دن متعین ہے وہ کب وقت آتا ہے کب دن آتا ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں لیکن جب آئے گا تو دیکھو کس طرح آئے گا یوم السور جس دن پھونکا جائے گا سور میں فتح افوا جا تو تم آ جاؤ گے فوج در فوج گرو گرو تمہارے بن کر کے دوڑتے ہوئے آؤ گے ادھر سور میں پھونک ماری ادھر تم نے قبروں سے نکلنا شروع کیا زمین سے اور رب کی عدالت کی طرف دوڑنا شروع کیا فتح تو نہ افواہ جا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے یہ تو زمین کا ہوا آسمان وفتحت السماء افطا ابوابا اور کھولا گیا آسمان فتح ابوابا تو وہ دروازے ہی دروازے بن گیا آسمان کو کھولا گیا ایک سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں یہ لینٹر ہے کوئی زور سے اس کو جھٹکا دے تو بیچ میں سے سمٹ گر جائے گا پیچھے رہ جائے گا سریوں کا جال یہ رہ گیا آسمان کا اور یہ ابتدائی دور میں اس کے بعد پھٹا تو پورا ہی صاف ہو گیا فکانت انت اب وہ دروازے ہی دروازے ہو گیا وسیرت الجبال اور چلایا گیا پہاڑوں کو فکانت سرابا تو وہ ہو گئے ریت کے ڈھیر کی طرح سراب جو دور سے چمکتی ہوئی پانی معلوم ہوتی ہے اور یہ ساری کام ہوئے رب کی عدالت لگی انسان اس میں پہنچا پھر کیا ہوا وہاں جا کر معلوم ہوا نافرمانوں کو منکروں کو ان جہنم کانت مرفادا بے شک جہنم گھات میں تھی جس طرح انسان اپنے دشمن کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ہے مورچے میں اور ہتھیار لے کر کے ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتا ہے کہ جیسا میرا دشمن سامنے آئے گا ٹک اس کو مار دوں گا جہنم اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ کب دشمن آئے اور کب جن کو میری خوراک بنایا گیا وہ یہاں پہنچے ان جہنم کانت میر تشبیح دی گئی جہنم گھات میں ہے و آبا لتاغین سرکشوں کے لیے مآبن رکنے کی جگہ ہے ٹھکانا ہے آبا یا اوبو ٹھہرنا لوٹ کر جانا لوٹ کر جانے کی جگہ ہے لا فیہا نفیحا ٹھہریں گے وہ جہنم میں احبابا زمانہ درد مانا حقوق کی جمع احقاب وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے شروع تو ہے انتہا نہیں ہے زمانہ در زمانہ بس اسی میں پڑے ہیں لا یزو فیہا بردا نہیں چکھیں گے وہ اس جہنم میں بردن ٹھنڈک تو ولا شرابن اور نہ کسی پینے کی چیز کو الا حمیمن مگر ابلتے ہوئے پانی کو غصہ اور زخموں کی دھومن کو کل بھی گزرا غساق زخموں کی دھومن جو انسانوں کے زخموں سے پیپ بہے گی وہی پیپ ان کو ملے گی جزا وفاقا یہ بدلہ ہے وفاقن جو مطابق ہے موافقا یہ ان کے اعمال کے موافق ہیں جیسے کرتوت ویسے نتیجہ ویسے ان کو سزا ملی جس طرح کا جس نے جو جرم کیا ویسے اس کو سزا ملی یہ ہے جہنم یہ ہے جزا ان کے لیے وفاقہ پوری پوری ترجمہ کر لیتے ہیں اردو والے اعمال کے موافق انہم کانو لا یرجون حسابا کیوں یہ سزا ملی اس لیے کہ نہیں یہ امید کرتے تھے حساب کی کبھی حساب ہوگا کبھی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا اس کو نہیں مانتے تھے اب ایسا کر کے دکھایا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے انہم کانو لا یرجون حسابا بھی بآیاتنا کذابا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جھوٹا کہہ دیا تھا کذابا زبردست طریقے سے جھٹلایا تھا بالکل نہیں ماننا تھا سرے سے انکار پڑھائی نہیں سنا ہی نہیں اس سے پہلے انکار حالانکہ ہر چیز ہم نے لکھ لکھ کر کے اس کو گن گن کے شمار کیا ہوا تھا ایک ایک چیز ریکارڈ تھی فضو کو تو چکھو فن ان تم اللہ ہم زیادہ نہیں تمہارے لیے کریں گے مگر کو اب تمہارے لیے عذاب ہی بڑھتا چلا جائے گا عذاب ہی عذاب عذاب ہی عذاب بڑھتا ہی رہے گا بڑھتا ہی رہے گا کھٹے گا نہیں یہ آخرت کا منظر پیش کیا اور نافرمانوں کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی گئی کہ جس کا انکار کرتے ہو یہ ہے جہنم لیکن نافرمانوں کے مقابلے میں فرما برداروں کا تذکرہ بھی قرآن ہر جگہ لازمی سمجھتا ہے فوراً فرما برداروں کا تذکرہ ان للمتقین مت بے شک پرہیزگاروں کے لیے مفازن کامیابی ہے اور دوسرے معنی کامیابی کی جگہ یعنی جنت ہے وہ ہدا آنابا اور ان کے لیے حدائق باغ ہیں پیچھے گزر چکا حدائق کس باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری ہو وہ آنابا اور ان کے لیے انگور ہیں وہ کبا اور نو عمر پورے ہیں اطرابا جو ہم عمر ہیں وہ کاسن دہاقا اور چھلکتے ہوئے پیالے ہیں کاسن پیالہ ہے کن بھرا ہوا پورے کا پورا ان یعنی چھلکتا ہوا پیالہ لا يسمعون فیہا نفی ولا کذابا نہیں سنیں گے وہ جنت کے اندر کوئی لغو بات ولا کذابا اور نہیں سنیں گے جھٹلانے کو ایک آدمی ایک بات کہے دوسرا کہے تو جھوٹ بول رہا ہے اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے جنت کے اندر یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بات آدمی کہے اور دوسرا کہے تو جھوٹ بول رہا ہے جزا ان میر ربی کا عطا ان حسابا جزا ان بدلا دینے کے لیے میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے عطا ان حسابا یہ کافی بخشش ہے حساب کا ترجمہ کیے یہاں کافی بخشش ہے ایک من ہوتا ہے حساب کا حساب لینا اور ایک لفظ ہوتا ہے حسابا نہیں میرے لیے فلاں چیز کافی ہو گئی جس سے ہم کہتے ہیں حسبی اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے حسب اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے یہاں یہی لفظ ہے یہ عطا حسابا یہ کافی بدلہ ہے جو یہ جو کچھ مل گیا اوپر جو بیان ہوا یہ کافی عطا ہے عطا اس کی بخشش رب السماوات میر ربی کا تیرے رب کی طرف سے کون ہے تیرا رب رب السماوات جو آسمان کا رب ہے والارض جو زمین کرب ہے وما بینہما جو ان کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کی شان یہ ہے لا یملکون منہ خطابا نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس سے خطابا بات کرنے کی کوئی اس دن کو اس سے بات نہیں کر سکتا ہے یوم یقوم الروح جس دن کھڑے ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام والملائکتوں اور فرشتے صفا صف در صف صفے لگا کر کھڑے ہیں لائن میں کھڑے ہیں ہمت نہیں کسی کو بات کرنے کی لا يتکلمون نہیں وہ بات کرتے ہیں الا من اذن له الرحمن مگر وہ بات کرے گا جس کو رحمان کی اجازت دے گا وقال ثوابا اور وہ بات بھی درست کرے گا کون بات کر سکتا ہے رب کی عدالت لگ گئی ہے یہ عدالت ہے یہاں کون بات کر سکتا ہے ذالک اليوم الحق یہ ہے وہ دن جس کے جس کا تذکرہ تھا یہ برحق دن ہے یہ سچا دن ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا جس کا دل چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے کوئی مقام حاصل کر لے اور جس کا دل نہ چاہے وہ یہ جہنم کو دیکھ چکا ہے اس کے لیے تیاری کرے انا انذرناکم عذابا قریبا اے انسانوں بے شک ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ہے عذاباً قریباً قریبی آنے والے عذاب سے کب آئے گا یوم المرء ما قدمت یدا جس دن دیکھے گا انسان ما قدمت جو کچھ اس نے کر کے آگے بھیجا تھا جو جو نیکیاں آگے بھیجی تھی دیکھے گا کس نے بھیجی تھی یدا ہو اس کے ہاتھوں نے وہ ساری سامنے اس کے نظر آئیں گی وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا یا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ہائے بدقسمتی کاش کہ میں مٹی ہوتا مٹی ہوتا یعنی مرتا اور مر کر کے مٹی ہو گیا ہوتا اور دوبارہ میں زندہ نہ کیا جاتا اور دوسرا معنی جب دیکھا جانوروں کو کہ ان کا حساب کتاب ہوا آپس میں ان کا نمٹارا ہوا اس کے بعد سب کو کہہ دیا کہ مٹی ہو جاؤ وہ مٹی ہو گئے اس کی بھی رال ٹپکے گی کہے گا ہائے بدقسمتی کاش کہ میں کوئی جانور ہوتا میں انسان نہ ہوتا اور آج ان کے ساتھ مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا کون کہے گا یہ اللہ کا ہر نافرمان کہے گا لیکن بطور خاص واحد کا لفظ استعمال کیا تو وہ کہے گا جو بڑا اکفر القافین سب سے بڑا ہے وہ کون ابلیس وہ کہے گا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا سورت النازعات مکیہ وہی صرف تم اور بہ آیا وہ فیحا رکوان سور مکی اور اس میں چھیالیس آیتیں وفیہ رکوعان اور دو رکوع ہیں اس میں بھی قیامت کا ذکر وہی لیکن تھوڑا قیامت کے وقت کے حالات دکھائے گئے کہ کیسے قیامت آئے گی اور پھر دنیا میں بھی نہ ماننے والوں کو کیسے عذاب آئے اس کی بھی ایک جھلک دکھائی گئی اور پھر پروردگار کی قدرتیں اور مضمون بالکل مرسلات سے ذرا سخت انداز سور نبا کا اور سور نبا سے ذرا سخت انداز سور نازعات کا والنازعات غرقا یہ بھی وہی قسم کا انداز کہ صفتیں بیان کی گئیں موصوف ہے ہی نہیں کیا ہیں صفتیں پہلے صفتیں دیکھو پھر موصوف تلاش کرو والنازعات غرقا قسم ان کی جو کھینچنے والیاں ہیں غرقن ڈوب کر کے والناشطات نا قسم ان کی جو جوڑوں کو کھولنے والی ہیں نشتن زبردست طریقے سے ورسہ اور قسم ان کی جو تیرنے والی ہیں سبحن زبردست طریقے سے فسا پھر قسم ان کی جو آگے بڑھنے والیاں ہیں سبقن دوڑ کر کے فن پھر قسم ان کی جو تدبیر کرنے والی ہیں امرن ہر ایک معاملے کی ہیں کون وہ اکثر نے کہا فرشتے ہر جگہ ول ملا والملائکت الناشطات والملائکت السابحات ول ملا تو کیا ترجمہ ہوگا ان فرشتوں کی قسم جو نافرمان لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں ڈوب کر اندر سے اور کھینچ کر نکالتے ہیں سختی سے بہت مشکل سے وہ ناشتا نشتا قسم ان فرشتوں کی جو جوڑ کھولتے ہیں زبردست طریقے سے مومن کی روحیں نکالتے ہیں نیک لوگوں کی ایسے لگا جیسے جوڑ کھول دیے ہے وہ سب قسم ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں روحیں نکالی اور لے کر کے دوڑے ان کو اور جو جس مقام پر روح کو رکھا جائے گا وہاں رکھنے کے لیے لے کے دوڑے وہ آ رہا ہے آگے کہاں رکھا جائے گا ان فرشتوں کی قسم جو لے کر دوڑتے ہیں فسابقات سبقا ان فرشتوں کی قسم جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں دوڑ دوڑ کر فن مدت امرا پھر ہر معاملے کی تدبیر کرنے والے ہیں اور دوسرے حضرات نے کہا اس سے پہلے الجماعت المجاہدین یہ بھی ہو سکتا ہے مجاہدین کی جماعتوں کی قسم جو ڈوب کر کے کھینچ لینے والے ہیں کس کو کھینچتے ہیں اللہ کے دشمن کو صفیں چیر کر کے کھینچ نکالتے ہیں اور بعد نے علماء بھی کہا دعات بھی کہا کہ جو صفوں کے بیچ میں گھستے ہیں اور پھر کھینچ کر کے نکالتے ہیں جن لوگوں کو ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ نے ان کو سمجھاتے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے وغیرہ یوم ترجف الراجفہ جس دن کب کپائے گی کب کپانے والی ایک زلزلہ آئے گا جھٹکا لگے گا کیا عجیب جھٹکا ہوگا تباہ الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی الرادفت پیچھے آنے والی ایک جھٹکا لگا اس کے فوراً بعد دوسرا جھٹکا لگا پہلے جھٹکے میں سب مرے دوسرے جھٹکے میں سب دوبارہ زندہ ہو گئے نفخہ اولا اور ثانیہ قلوب یومئذ واجفہ کتنے دل اس دن واجفتن ڈر رہے ہوں گے دل کانپ رہے ہوں گے اور پھر کیا ہوگا اب خاشعتن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی یقولون انا اینا فی الحافرہ وہ کہتے ہیں آج دنیا میں اس وقت میں تو یہ صورتحال ہوگی لیکن اب دنیا میں کیا کہتے ہیں یہ نافرمان انا اینا کہ ہم کو لوٹایا جائے گا فی الحافرہ پہلی حالت میں اذا كنا عظاما ایزا کہ جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں تب بھی قالوا تلك اذا ایزن کر مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے تب تو یہ واپسی بڑی نقصان والی واپسی ہوگی اچھا واپس آئیں گے ہم تو مانتے نہیں بڑی نقصان والی واپسی ہوگی اوپر جو قسمیں کھائیں قسمیں کھا کر کے کیا بات کہی وہ نہیں ہے یہاں موجود وہ چھپی ہوئی ہے وہ کیا بات ہو سکتی ہے سب نے نکالا لتو بہ ان چیزوں کی قسم کھا کر کہتے ہیں تم کو ضرور بے ضرور زندہ کیا جائے گا تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور کب زندہ ہوں گے یوم ترجف الراجفہ جس دن کب کپائے گی کب کپانے والی اس کے بعد آئے گی ایک بعد میں آنے والی دل اس دن ڈر رہے ہوں گے نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پہلی حالت میں لایا جائے گا اس دن پتہ چلے گا آئے کہ نہیں آئے فی الحال اس کے لفظی معنی انسان کا اپنے کھرے کے اوپر واپس آنا کیونکہ ان کے ہاں سڑکیں نہیں تھیں یہی ذریعہ تھا راستہ پہچاننے کا تو انسان ایک مقام پر پہنچا پھر وہاں سے واپس پلٹا تو واپس کیسے پلٹتا تھا وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتا ہوا جاتا تھا پھر وہاں سے محاورہ بن گیا پہلی حالت پر واپس آنا وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت پر واپس آئیں گے ایزا کن ایزامن نخیرہ جبکہ ہم بسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے پھر تو یہ واپسی بڑی نقصان والی واپسی ہے جواب تمہیں نقصان والی اور حیرت والی لگتی ہے سنو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ بے شک وہ وہ قیامت کیا ہے زجرتن واحد ایک ہی ڈانٹ ہے ایک ہی ڈانٹ ہوئی چلو اللہ کی عدالت میں اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا سب اٹھ کر کے دوڑیں گے اور ایک ہی ڈانٹ کے بعد فیضا ہوں تو اچانک وہ انسان ایک کھلے میدان میں ہوں گے کہتے ہیں کہ ساحرہ کے لفظی معنی ہیں جانوروں کو بٹھانے کی جگہ کیونکہ وہی ان کی جگہ ساحرہ کے لفظی معنی رات کو جاگنا وہی ان کے جاگنے کی جگہ اور وہی ان کے سونے کی جگہ ہوتی ہیں تو کہاں اچانک تم ایک کھلے میدان میں اور جانور جہاں بیٹھے وہ میدان بہت چوڑا ہونا چاہیے اس میدان میں سب حاضر ہوں گے یہ پروردگار کر کے رہے گا اس طرح پتا چلا کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان نافرمانوں سے پہلے فرعون تھا وہ بھی کہ خدا کی قدرت سے مشکل سمجھتا تھا ایک جھٹکے میں اس کا کام تمام ہو گیا جو پروردگار فرعون کو سزا دے سکتا ہے اس کے لیے قیامت لانا مشکل نہیں ہے حل عطا کیا آپ کے پاس پہنچی حدیث موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس توا یاد کرو جب پکارا ان کو ان کے رب نے توا کی مقدس وادی میں توا وہی جس کو تور سینے کہا گیا اس کی مقدس وادی میں پروردگار نے اس کو پکارا اذهب الا فرعون انه طغى تب پکارا وہ ساری باتیں کہ وہ آگ لینے گئے اور ان سے کہا ان قبل واد المقدس توا آپ توا کی مقدس وادی میں ہے فخلا نہ کا اتار دو اپنی جوتیاں اور پھر انی ان اللہ میں ہی تو اللہ ہوں اس موقع پر فرمایا جائیے فرعون کے پاس ان تگا وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے حدوں سے باہر نکل گیا ہے بک الحلہ کا رگ بتن الا ان تزک اور اس سے آپ پوچھیے کیا تجھے خواہش ہے تجھے شوق ہے الا انتظک کا اس بات کا کہ تو پاکی حاصل کرے تجک وہاں دیا رب کا فتح شاہ اور میں تجھے تیرے رب کی رہنمائی کروں اس تک پہنچنے والا راستہ بتاؤں فتح تو تو ڈر جائے فار آیت القبرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بڑی نشانی بڑی آیت دکھائی فَقَدَّبَ ہنسا اس نے جھٹلایا لایا اور اس نے نافرمانی کی نہیں مانا ثم ادبارہ پھر واپس پلٹا یسعا کوشش کرنے لگا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور جس کو اللہ بھیجے اس کا کون مقابلہ کرے اس نے جمع کیا کس کو جادوگروں کو فنادا پھر زور سے آواز لگانے لگا لوگوں کو کہنے لگا لوگوں گمراہ نہیں ہو جانا فقال انا ربکم کم میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے متاثر نہیں ہو جانا فاخذہ اللہ پکڑا اس کو اللہ نے نکال الاخرت والاولا بعد والی سزا میں اور پہلی والی سزا میں یہ بعد والی اور پہلی والی سے کیا مراد ہے اکثر مفسرین نے تو یہ کہا کہ دنیا کی سزا میں بھی پکڑا اور آخرت کی سزا میں یہ وقت فوراً جو ملنے والی سزا ہے یہ دنیا کی آخرت کی ابھی باقی ہے اور بعد نے کہا کہ پہلی والی اور دوسری والی سے مراد ہیں اس نے دو دعوے کیے تھے دو موقع پر دونوں دعووں میں اس کو پکڑا گیا پہلا دعویٰ کیا کیا تھا انا ربکم الاعلا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور دوسرا النار التي تجری من النہار اللہ علیہ لیم ملک مصر کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی نہیں ہے اور یہ نہریں میری نہیں جو میرے نیچے بہتی ہیں کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے جو ذلیل ہے یبین اور بات بھی نہیں صاف کر سکتا ہے یہ دو دعوے اس کے پہلے میں بھی پکڑا گیا دوسرے میں بھی پکڑا گیا بے شک اس میں سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں لمن یخشا اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو پروردگار ظالموں کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے یہ دنیا دیر نگری نہیں وہ سمجھے گا کہ اس کے اوپر کوئی نظام ہے کوئی حاکم ہے اور وہ ظالم کو سزا دیتا ہے مظلوم کیا سو پوچھتا ہے آن تم خلقا من السماء بناها یہ تو سوچو پروردگار نے یہ آسمان بنایا زمین بنائی یہ سارا نظام بنایا کیا یہ نظام مشکل ہے بنانا کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے آن تم اشد خلقا کہ کیا تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنے کے اعتبار سے ہم اس سما بنا یہ آسمان زیادہ مشکل تھا بنا جس کو پروردگار نے بنایا رفع سم کہا اٹھایا پروردگار نے سم کہا اس کی اونچائی کو کو تو اس درست بنا دیا جیسا اونچا کرنا تھا ویسا اونچا کیا سیدھا کر دیا پھر درست بنا دیا وہ تشا لا اور تاریخ بنایا اس کی رات کو وہ خرجہ اور نکالا اس کی روشنی کو والارض بعد ذلك دحاها اور زمین کو بعد ذلك اس کے بعد دحاها اس نے بچھایا یہاں ایک بحث ہے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ سب سے پہلے کیا بنا زمین دو دن میں اور اس کے بعد دو دن میں زمین کی تمام چیزیں اور دو دن میں آسمان بنا تو آسمان آخر میں بنا اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کس کو بنایا آسمان کو اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اس کا کیا مطلب ہے ایک تو یہ کہ یہ ترتیب نہیں بیان کی جا رہی ہے بلکہ ترتیب ذکری ہے ایک کام یہ ہوا ایک کام یہ ہوا ایک کام یہ ہوا یہاں کوئی ترتیب نہیں بتائی جا رہی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں زمین کا مادہ پہلے بنا پھر اس کی تمام چیزیں بنی پھر آسمان بنا لیکن اس مادے کو پھیلا کر کے پوری ٹھیک زمین بعد میں بنائی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیڑا پہلے بنا لیکن اس کی چپاتی بعد میں بنائی اللہ نے اخراجہ منہا ماں آہا زمین کو بچھایا اور نکالا اس میں سے ماں آہا اس کے پانی کو وہ مر اور اس کی چراگاہ کو چرنے کی جگہ کو جہاں پر جانوروں نے چرنا ہے ول جیوالا اور پہاڑوں کو ارساہا ٹکایا ان کو اس نے گاڑ دیا زمین میں متا لکم تم تمہارے لیے زندگی کا سامان دینے کے لیے یہ سب سامان تمہارے لیے بلی انعامکم تم اور تمہارے چھپاوں کے لیے یہ کب تک چلے گا فیضا جات ٹوبرا جب وہ بڑا حادثہ آئے گا بڑا ہنگامہ آئے گا تامہ ہنگامہ حادثہ القبرا وہ بڑا حادثہ آئے گا الانسان ما سعا قیامت کا حادثہ اس دن یاد کر لے گا انسان ما سعا جو اس نے کوشش کی سب اس کے سامنے گھومنے لگ جائے گا وہ برزت الجحیم لمن یرا اور جہنم کو کھول دیا جائے گا اس شخص کے لیے یرا جو اس کو دیکھے گا پھر کیا ہوگا انسان کو سب کچھ یاد ہو گیا محشر کے میدان میں پہنچ گئے فیصلے کے لیے ہو گیا فیصلہ کس طرح فیصلہ ہوگا کون جنتی کون جہنمی شارٹ کٹ لفظ مختصر لفظوں میں من تغا جس نے سرکشی کی ہوگی تکبر کیا ہوگا اکڑ دکھائی ہوگی اپنی حدوں سے باہر نکلا ہوگا وہ آسر اور دنیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہوگی دنیا اچھی اور آخرت کو ترجیح دی آخرت بری اس کو اہمیت نہیں دی نتیجہ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى جہنم اس کا ٹھکانہ ہے ایک کا کام ہو گیا تمام دوسرا وہ مَنْ من خافا اور جو ڈرا مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وَنَحَنْ نَفْسَ نفس الْحَوَى اور روکا اس نے اپنے نفس کو عن الْحَوَى خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى تو جنت اس کا ٹھکانہ بنی کیا مختصر لفظوں میں جس نے دنیا کو ترجیح دی اور نفس کی خواہش کے پیچھے چلا اس کو جہنم جس نے آخرت کو ترجیح دی اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہیں چلا روکا جو کچھ چاہتا تھا اس کو نفس وہ اس کا ٹھکانہ جنت پہنچ گئے جنت میں یس عن الساعة لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعة قیامت کے بارے میں ایان مرساہا اس کا قیام کب ہوگا کب وہ آئے گی فی ما انت من من فی فیم انت آپ کس چیز میں ہیں من ذکراہا اس کے بیان کرنے سے مطلب آپ کو قیامت کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بتانا قیامت کب آئے گی کتنے دن رہ گئے کیا مسئلہ پیش آئے گا یہ تو اللہ کا کام ہے کب آئے گی کب نہیں آئے گی اللہ بتائے گا اس کے پاس ربی کا انتہا تیرے رب ہی کے پاس اس کا آخر ہے مطلب پوچھتے جائیں پوچھتے جائیں آخر میں بات آئے گی پروردگار کے پاس لوگ آپ سے پوچھیں آپ جبرائیل سے پوچھیں جبرائیل اللہ سے پوچھیں اور اللہ کہہ دے گا میں بتانا نہیں چاہتا ہوں انما انت منذر من یخشاہا آپ کا کیا کام ہے آپ تو آگاہ کرنے والے ہیں من یخشاہا جو قیامت سے ڈرتا ہے اور جو ڈرنا ہی نہیں چاہتا ہے اس کو آپ کے آگاہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا کان نہ ہوں یو میں جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے اس دن ان کو ایسا لگے گا لم یل بسو گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں اللہ او اوزہ مگر یا تو شام کو تھوڑی دیر او ہا یا صبح کو تھوڑی دیر اللہ اکبر اس کا نام ہے قیامت دنیا میں پوچھتے ہیں کتنے دیر گئے کیسے آئے گی کب آئے گی آپ کا کام صرف آگاہ کرنا ہے اور کس طرح آگاہ کریں گے آپ اور دائی کس طرح آگاہ کرے گا انسانوں کو کس طرح بتائے گا اگلی صورت میں اس کے آداب سکھائے گئے ادب کیا ہے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون تڑپ کیسی لے کر آیا ہے جو تڑپ لے کر آیا ہے اس کو آپ آگاہ کریں گے اور جو دین کے لیے تڑپ نہیں رکھتا ہے بلکہ دین کو اپنا محتاج سمجھتا ہے سوچتا ہے کہ میرے مسلمان ہونے سے اسلام کو فائدہ ہوگا مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ کو اس کو آگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو اس کے لیے آگاہ تو کرنا اس کے لیے فکر مند ہونے کی اور اس تڑپ والے کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینے کی اجازت نہیں ہے سورت عبس مکیہ اس کا نام سور عبس ہے مکی ہے اربعون آیا اور یہ بیالیس آیتیں وفیہ رکوع واحد لی قیلا آخری ہی اور اس میں ایک رکوع ہے اور اب بار بار نہیں کہا جائے گا کتنے رکوع ہیں کزا قیلا آخری ہی اسی طرح آخر تک چلتے جائیے گا ایک رکوع ایک رکوع ایک رکوع ایک رکوع اور ایک رکوع جس طرح اس سے پہلے ایک رکوع ختم ہوتا تھا تو دو رکوعوں کے درمیان ایک رب تھا ایک تعلق تھا اب سورتوں بیچ میں اس طرح کا تعلق ہوگا ایک کا مضمون ختم ہوا وہیں سے دوسری کا شروع ہو جائے گا پھر وہ ختم ہوا وہیں سے تیسری کا شروع ہو جائے گا اس طریقے سے ہوگا اس صورت کا مضمون سمجھنے سے پہلے خلاصہ تو سمجھ گئے کہ دائی کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اور اس میں خاص صفت اس کو بندوں کی تڑپ کو دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں پر کتنے موٹے لوگ ہیں وہ انتظار میں جی بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے تقریر اور عام لوگوں کے سامنے تقریر دونوں برابر کہاں ہو سکتی ہیں ہاں بالکل نہیں برابر ہو سکتی جو عام لوگ ہیں اور جن میں تڑپ ہے اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں اور جو بے طلب قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاں بات کرنا یہ بات پہنچا دینی وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے ایک واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ ہے پہلے واقعہ سمجھیں کیا واقعہ پیش آیا ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کر کے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں آپ نے نہیں اکٹھا کیا ایک دن وہ خود سارے کے سارے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے مسئلہ ہے کیا لیکن انہوں نے بیٹھتے یہ شرط لگائی کہ آپ کی مجلس میں کوئی بیچ میں نہیں آنا چاہیے آپ نے فرمایا چلو سنو بات آپ بھی بہت خوش ہوئے کہ آج پہلا موقع ہے جب یہ خود حاضر ہو گئے ہیں آپ تقریر فرما رہے تھے ان کو سنانا شروع فرمایا آپ نے اسی بیچ میں ایک صحابی آ گئے آنکھوں سے نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے رشتہ دار اور قریبی اور قدیم الاسلام پرانے صحابی آنکھوں سے نابینا تھے ان کو نہیں معلوم کہ مجلس کا رنگ کیا ہے اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جس وقت میں وہ پہنچے اس وقت میں آپ خاموش تھے ہوتا ہے مجلس میں وقفہ ہوتا ہے کبھی بات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے پھر بات شروع کی جاتی ہے اس وقفے کے بیچ میں وہ آئے اور انہوں نے بڑے زور سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ اللہ کے حبیب سلام لیجئے اس علم میں سے مجھے بھی سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے انہوں نے اپنی اس بات پر اصرار بھی کیا بار بار کہتے چلے گئے آپ کو اس سے ناگواری ہوئی کس پر کہ یہ تو گھر کے آدمی ہیں کبھی بھی آ سکتے تھے کبھی بھی سوال کر سکتے تھے لیکن بیچ میں آ ٹپکے اور پھر اپنی بات پر اصرار بھی کر رہے ہیں بار بار سلام کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں سکھائیے مجھے جو اللہ نے آپ کو سکھایا اس سے آپ کو ناگواری ہوئی آپ کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوئے چہرے میں آپ کی سلوٹیں پڑیں اور پھر آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور دوبارہ شروع کر دیں انہی سے بات کرنا ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ وہی نازل ہو گئی آپ کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کو ان کو ترجیح دینا اور ان کا بیچ میں آنا اس پر آپ کو ناگواری نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کیوں اس لیے کہ ان میں تڑپ جاتا ہے وہ گرتے پڑتے آئے بیچارے نابینے آئے پتہ نہیں کیسے پہنچے ہوں گے اس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دین کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آبا سا و تولا آبا سا اس نے تیوری چڑھائی کس نے وہ جو آگاہ کرنے والے ہیں و اور انہوں نے منہ موڑا انجا ابولابا اس وجہ سے کہ ان کے پاس اندھا آیا یہ بھی زبردست انداز ہے کہ جس سے آپ کو بہت پیار ہو اور اگر اس کو کوئی بات کہنی ہے اور آپ کے مزاج کے خلاف تھی وہ بات تو آپ اس کو براہ راست نہیں کہتے بلکہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر کے کہتے ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو بڑے سوتے رہتے ہیں وقت پر نہیں پہنچتے ہیں اب اس کو نہیں سنانا ہے سنانا اسی کو ہے لیکن دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ آسا انہوں نے تیوری چڑھائی یہ یعنی نہیں کہا آپ نے تیوری چڑھائی وہ طلّہ اور موڑا انجا اہل کیا ان کے پاس اندھایا وہ مایو کا اور آپ کو کیا معلوم لعلہ یزکا شاید یہی پاکی حاصل کرتا او یزک یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا فتن الذکرہ پھر وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی چنانچہ یہی ہوا جتنا کام اللہ نے ان سے لیا مکہ کے سرداروں سے وہ کام نہ ہو سکا مکہ والے تو کتنے مر گئے دینی نصیب ہوا اور جن کو ہوا ان کو بھی آخر میں نصیب ہوا اور یہ صحابی اکثر مرتبہ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے مدینہ میں ان کو گورنر بنا کر گئے اپنا نائب بنا کر کے گئے آنکھوں سے نابینا اور جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے آخری موقع پر اور کہتے ہیں کہ اسلام کا جھنڈا خود اٹھایا نابینا ہونے کے باوجود اور بازو کٹ گئے تو دانتوں میں پکڑ لیا یہاں تک کہ جب تک گردن کٹتی تب تک جھنڈے کو سیدھا کھڑا رکھا اما من استغنا اور رہا وہ آدمی من استغنا جو لاپرواہی کرتا ہے جو بے نیازی اختیار کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں دین کا محتاج نہیں بلکہ دین میرا محتاج ہے فن تلو ت آپ اسی کے لیے بے چین ہوتے ہیں یہ قدم قیامت تک کے لیے ہے آج بھی بہت سارے لوگ بے وقوفی میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں فلانا آدمی بڑا اہم آدمی ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں وہ اگر مان گیا پورے شہر میں فضا بدل جائے گی اور فلانا آدمی یار مزدور تھرڈ کلاس آدمی اس سے کیا فائدہ ہوگا ایسے لوگوں کو بھی اپنی سوچ درست کرنی چاہیے وما علیک اللہ یزکا حالانکہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں اس کی وجہ سے کہ وہ پاکی حاصل نہ کرے کون یہ جو لاپرواہی کرتا ہے وہ اما من جا کا یس اور رہا وہ آدمی جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا وہ ہوا یکشا اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور آئندہ کے لیے ڈرتا ہے کہ دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں فان تان وہ تلاخ آپ اسی سے غفلت کرتے ہیں کل ہرگز نہیں ہرگز نہیں کا مطلب میرا دین کسی کا محتاج نہیں انہا تذکرہ تو ایک نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے فی صحف مکرمہ عزت والے صحیفوں میں ہے ورقوں میں مرفوعت جو ورقے اونچے کیے ہوئے ہیں متحرت پاک کیے ہوئے ہیں یہ وہ نصیحت ہے جو لوہے محفوظ کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے عزت والے ورقوں میں لکھا ہوا اونچا کیا ہوا سفرا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے سفارا ابھی پیچھے گزرا تھا مذہبی کتابوں کو یخ ملو اسفارا تو جو لکھتے تھے اس کو ان کی سافر اس کی جمع سفارا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے کرام برارا جو عزت والے ہیں برارا جو نیکوکار ہیں قتل الانسان انسان ہلاک ہو جائے ما اکفرہ یہ کتنا زیادہ کفر کرنے والا ہے من ای شیئن خلقہ کس چیز سے اللہ نے خلقہ اس کو پیدا کیا من نطفہ ایک ناپاک قطرے سے اس اس نے کو پیدا فقط فقدرہ پھر اس نے اس کی تقدیر بنائی اندازہ لگایا پوری دنیا زندگی کا نظام کس طرح کس طرح زندگی گزارے گا ثم السبیل یسرہ ہو پھر اس نے اس کے لیے راستے کو آسان کیا دنیا میں آنے کا راستہ اور پھر یہاں آ کر دین پر چلنے کا راستہ ثم ماہو پھر اس زندگی کے بعد اس اس نے کو موت دی نے ہو پھر قبر میں ڈالنے کا حکم دیا اکبرا دوسرے کو قبر میں ڈالنے کا حکم دینا ثم اذا شاء پھر جب وہ چاہے گا انشرہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا کلا نہیں نہیں لما یقضی اب تک پورا نہیں کیا ما ہمارا جو اس کو حکم دیا تھا اللہ نے ایسا انسان فلیم اندر انسان تو چاہیے انسان کو دیکھے الاگ ہی اپنے کھانے کی طرف اسی پر غور کر لے اسی سے ہماری معرفت حاصل ہو جائے گی انا سبب نل ماں ہم نے بہایا پانی سب زبردست طریقے سے پھر ثم شققنا الارض پھر پھاڑا ہم نے زمین کو شکمند زبردست طریقے سے فانبتنا اگایا ہم نے زمین کے اندر حبا غلہ وعنبا انگور وقضبا سبزی وزیتونا زیتون ونخلا وہ نخلا کھجوریں اور باغ غلبا گھنے گھنے یہ غلبا یہ اس کے معنی بھی گھنے گھنے غلبن کیا لفظ ہے یہ کہتے ہیں یہ ہے غلبا کی جمع اس کا واحد ہے غلبہ مونس اور اس کا مذکر ہے اغلب اس کی جمع تو غلبہ کس کو کہتے ہیں جس کے لفظی معنی غالب آنے والی اور کہتے ہیں مراد ہوتا تھا اس سے وہ عورت جس کی گردن بہت موٹی ہو اتنی موٹی کہ اس کی رگیں نظر نہ آئیں اس سے عربوں کا محاورہ بن گیا کہ جو باغ بہت گھنے ہوں جن کی شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی نظر نہ آئے کون سی شاخ کدھر گھس گئی ہے اس کو غلبہ کہتے تھے وہ ہدا غلبہ کا اور گھنے باغ و کیا اور میوے وہ ابا اور پٹھے ابن وہ گھاس جانوروں کو جو ڈالا جاتا ہے جس کو ہم چری وغیرہ پٹھے کہتے ہیں متا الکم یہ سب زندگی گزارنے کا سامان ہے لکم تمہارے لیے ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے فیضا جات ساخا جب آئے گی وہ کانوں کو پھاڑنے والی ساخا کے مانا وہ خطرناک چیخ جس سے کانوں کے پردے پھٹیں گے یہ میں پھر رول اس دن بھاگے گا انسان من ہی اپنے بھائی سے اور وہ امی ہی اپنی ماں سے وہ ابھی ہی اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اور اپنی بیوی سے وہ بنی ہی اور اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے لکل مری ام منہم کیوں بھاگے گا اس لیے کہ اس کو ڈر ہوگا کہ یہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں لکل مری ام منہم ہر انسان کے لیے اس دن ان میں سے یوم ای دن ایسی یوم ای دن اس دن شان ایسی حالت ہوگی یغنی ہی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی کسی کا خیال ہی نہیں آئے گا اپنی پریشانی پڑی ہوئی اپنی پریشانی بیٹے سامنے سے گزرے ماں باپ گزرے دوست گزرے بیوی گزرے کسی کو کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے وجوہ کچھ چہرے یوم دن اس دن مسفرتن چمک رہے ہوں گے ضاحکتن ہنس رہے ہوں گے مستبشرتن حشاش بشاش ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے وہ اور کچھ چہرے یوم دن اس دن علیہ غبرہ ان کے اوپر گرد چھائی ہوئی ہوگی غبار چھایا ہوا ہوگا ترحق ہوا قطرہ ان کے اوپر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی قطرہ کے معنی سیاہی اور قطرہ کے معنی یہ تارکول یہ لک جو سڑکوں پر بچھائی جاتی ہے یہ لک ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی اولائکہم کہارا یہ کون لوگ ہیں یہ ہیں انکار کرنے والے لوگ الفجرا گناہ کرنے والے لوگ الکفارا جن کا عقیدہ خراب تھا الفجرا جن کا عمل خراب تھا یہ ہیں وہ لوگ جن کی سوچیں خراب تھیں جن کی عمل خراب تھے یہ قیامت کا بھیانک منظر اگلی صورت پھر قیامت کے منظر سے شروع کر لی کیا ہے قیامت اب چھوٹی چھوٹی صورتیں سنتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس ہزار جب سورج لپیٹ دیے جائے گا جب کسی چیز کا کام پورا ہو جاتا ہے آپ نے بسترے بچھائے تھے کام ہوا لپیٹ دیے اور آج اگر چاند نظر آ جائیں اور آپ کو احتکاب ختم کرنا ہو تو کل کو یہ پردے شردے سب لپیٹ دیے گئے کام تمام ہو گیا سورج لپیٹ دیا جائے گا اس پر پردہ چڑھایا کور چڑھایا ہو گیا تیرا کام وَإِذَا دن قَدَرَتْ اور جب ستارے ان قدرت بے نور ہو جائیں گے مشہور ترجمہ دوسرا معنی ان قدرت مٹی کی طرح ان کا رنگ ہو جائے گا تیسرا معنی ان قدرت جب ستارے گر جائیں گے جب بکھر جائیں گے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے عید الجبال سیرت و عید الجبال اور جب پہاڑ سیرت چلائے جائیں گے وہ عید العشار اور جب دس مہینے کی گابن اٹھنی عطلت چھٹی کر دی جائے گی اٹھنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے گیارہویں مہینے میں جب اس کے دس مہینے ہو جاتے ہیں عربوں کے نزدیک یہ بہت قیمتی دولت تھی اس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی چونکہ بچہ دینے والی ہے ہمارے ہاں نو مہینے پورے ہوتے ہیں بھینس کا بچہ ہوتا ہے دسویں مہینے میں پھر اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے اس کو کس طرح سمال سمال کر رکھا جاتا ہے قیامت اس کا نام ہے کہ جب قیامت آئے گی یہ گیارہ اونٹنیوں کی چھٹی ہو جائے گی کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں دے گا کون دھیان دے گا ان چیز قیمتی چیزوں کی طرف اِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ جب جنگل کے درندے جمع کیے جائیں گے وہ گھروں کی طرف گھس آئیں گے آبادیوں میں گھس جائیں گے لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانو کو جوڑا جائے گا جانو کو زُوِّجَتْ جوڑا بنایا جائے گا اس کا مطلب انسان مر گیا اس کے جسم کے ساتھ کسی حیثیت سے روح کا تعلق لیکن اصل روح اس سے جدا ہے قیامت سے پہلے جب یہ جھٹکا لگا انسان دوبارہ اٹھے ہیں نہیں نفقہ ثانیہ قیامت سے پہلے خاص قیامت کے دن دوسرا نفقہ دوسرا جھٹکا لگا لوگ اٹھے تو جسموں کے ساتھ روحوں کو جوڑا گیا جسم بنے دوبارہ اکٹھے ہوئے ذرے ذرے اور ان کے ساتھ روح کا تعلق جڑا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اور پھر اللہ کی عدالت لگے گی ایک ایک چیز کا سوال ہوگا یہاں تک کہ کسی کوئی ایسا ہو اگر کہ اس کا کوئی مقدمہ پیش کرنے والا ہے ہی نہیں اس کا بھی فیصلہ ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے کہا وہ مظلوم بچی جس کو اس کے باپ ظالم نے زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا اس کا مقدمہ کون دائر کرے یہ تو خود ظالم ہو گیا اس کے لیے بھی پوچھا جائے گا وہی الْمَوْعُودَةُ اور اسی سے پوچھا جائے گا مؤودہ زندی زمین میں گاڑی ہوئی بچی سے سئلت پوچھا جائے گا بیائی غم بن قتلت اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا تو نے کیا جرم کیا تھا پیدا ہوتی تجھے مار دیا ہائے ہائے تو کیا گزرے گی ظالم باپ پر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے کھولے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ تما اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی کھال اترے گی اندر کا حصہ باہر نظر آنے لگا جس کو پیچھے ابھی فرمایا تھا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم دہکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّتُ جنت اور جب جنت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ہوگا کیا اس دن جان لے گی ہر ایک جان ہر نفس کو پتہ چل جائے گا مَا أَحْضَرَتْ کیا اس نے حاضر کیا کیا لے کر کے آیا اب تو اعمال نامہ سامنے ہے زندگی کا ایک ایک عمل سامنے ہے اب پتہ چل گیا کیا لے کر کے آیا فلا اقسم بالخنس تو نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی الجوار آگے بڑھنے والوں کی الکنس دبک جانے والوں کی چھپ جانے والوں کی واللیلی رات کی اذا عس عس جب وہ جانے لگے وہ صبح اور صبح کی قسم کھاتا ہوں اذا تنفس جب وہ سانس لینے لگے اور یہ قسم کھا کر کیا کہتا ہوں انہو لقول رسول کریم بے شک یہ عزت والے قاصد کا کہا ہوا ہے یہ پیچھے ہٹنے والے آگے دوڑنے والے دبک جانے والے یہ کون ہیں کہا گیا ہے کہ یہ پانچ ستارے تھے جن کو خمسہ متحیرہ عرب کہتے تھے پانچ حیران کر دینے والے ستارے سریا زحل اطارت مشتری وغیرہ یہ ستارے کیا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پھر ایک مقام آتا ہے جہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور پھر سورج سلو ہوا تو یہ سب کے سب دبک گئے پتہ ہی نہیں کہاں چھپ گئے یہ آسمان کا نظام اس پر غور کرو یہ ستاروں کا چلنا اور پھر ان کا پیچھے ہٹنا اور پھر ان کا دوڑنا اور پھر ان کا دبکنا اور دن کو چھپ جانا اور رات کو پھر نکلنا وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسْ اور قسم رات کی جو جا رہی ہے جب وہ پیٹ دکھا دے چل پڑے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے جب وہ سانس لینے لگے یہ ایک قاصد کا کہا ہوا کلام ہے یہ نظام بتا رہا ہے کہ جس اس نظام کے پیچھے جو ہستی ہے کلام بھی اسی کا ہے کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے جو کائنات کی ان باتوں سے واقف ہے اسی کا کلام ہے اور اسی کے ساتھ میں اشارہ واللیل اذا عسعس وہ دور جہالت کی لمبی رات اب جا رہی ہے وہ صبح والصبح اذا تنفس اور صبح اب سانس لے رہی ہے سانس لے رہی ہے کیا دی جب بچہ اٹھتا ہے ہم اٹھتے ہیں تو آنکھیں ملتے ہیں سانس لیتے ہیں اچھا تو جو صبح آتی ہے یہ گویا سانس لے رہی ہے اب آ رہی ہے صبح روشنی ہونے والی ہے اندھیرا جا رہا ہے ایمان کی روشنی وہی کی روشنی آ رہی ہے رسالت کی روشنی اور یہ کفر کی اندھیری اب جا رہی ہے انہو لقول رسول کریم یہ عزت والے فاسد کا کلام ہے اس کا کہا ہوا ہے جبرائیل نے آپ کو آ کر بتایا ذی قوہ جو بڑی طاقت والا ہے عند ذل عرشی عرش والے کے نزدیک مکین مرتبے والا ہے متعین بات مانی جاتی ہے اس کی سما وہاں پر سارے فرشتوں کا سردار ہے اس کی بات مانی جاتی ہے امین امانت دار ہے اور یہ کلام بتاتا ہے وما کام بمجنون تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ اور یقین انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ آسمان کے کھلے ہوئے کنارے پر یہ دنیا میں دیکھا آسمان کے کھلے ہوئے کنارے پر اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا نزلت عند صدرت المنتہا صدرت المنتہا کے پاس دیکھا بما الغیب زمین اور یہ راز کی باتیں پروردگار ان کو بتاتا ہے اور وہ ان باتوں کو چھپا کر نہیں رکھتے ہیں جو بات پروردگار ان کو بتاتا ہے وہ فوراً آگے لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہ غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے یہ بات آدمی سمجھتا ہے اس دور کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اس دور کے کہ آج کے حالات سامنے رکھ لو جس کو ذرا سی کوئی بات معلوم ہو جائے وہ کیا کہتا ہے پیسے دو پھر پیشن گوئی کروں گا پیسے دو پھر راز بتاؤں گا ایسا نہیں بتاتا ہوں پیسہ پیسہ پہلے پیسہ لاؤ پھر بتاؤں گا فرمایا یہ میرے پیمبر ہیں جنت کی باتیں جہنم کی باتیں محشر کی باتیں آسمان کی باتیں زمین کی باتیں اور یہ فلکیات کی باتیں کیسے بتا رہے ہیں مگر تم میں سے کسی سے پیسہ نہیں لیتے اور بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے وما هو حل کی بے وہ غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہیں یہ ایک بڑے راز کی بات ہے شاید آپ کا ذہن ادھر پہنچا کہ نہیں پہنچا لوگوں کو اس طرح کی جو بھی بات معلوم ہوتی ہے اس کو چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں کبھی اس بات کو سمجھنا ہو تو یہ جو لوگ جھاڑ پوک کرتے رہتے ہیں نا چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں آپ ان کے پاس کبھی چلے جائیے اور ان سے بتائیے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں آپ ذرا ہم کو بھی بتا دیں کبھی نہیں بتائے گا نا نا ہاں ارے ایسے تھوڑا معلوم ہوتا ہے اس کے لیے بڑے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں تو آپ بھی چلو پھیل لوں گا میں پاپڑا بتا دے تو ارے نہیں نہیں ایسا تھوڑا ہوتا ہے مرتے تب تک اچھے گا چھپا کر کے مر الگ ہوتا کچھ نہیں اس سے مرتے دم قریب جب اس کو لگا کہ اب کس کو میں دوں جس سے نفع اپنا اگر کوئی بیٹا ہے وہ چین نلائق کسی کھاتے کا نہیں اس کے کان میں پھونکے گا پھر یوں کرنا اور ایسا کرنا انسانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنا کرتب نہیں کسی کو دکھاتا ہے اسی لیے ان کا یہ فن انہی کے ساتھ مرتا رہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں آخرت کی باتیں دنیا کی باتیں وما الغیب غیبین مگر وہ غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے فتنے والوں نے یہاں بھی فتنہ کیا غیب کے بتانے میں بخیل نہیں تو اس کا مطلب ہو گیا نا عالم الغیب عالم الغیب ہو گئے جو بات اللہ ان کو بتا رہا ہے وہ لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں یہ تو اس بات کی دلیل ہوئی کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں اگر وہ عالم الغیب ہو گئے تو جو بات اللہ نے بتائی وہ انہوں نے لوگوں کو بتا دی حضرت امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا تین باتوں کے لیے جو تمہیں ان میں سے کوئی ایک بات کہے سمجھ لینا کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں پوچھا کیا کہا اگر تمہیں کوئی یہ بات کہے کہ تمہارے نبی نے کچھ باتیں تمہیں بتائیں اور کچھ چھپا کر کے رکھی تو سمجھ لینا کہ کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا بھی پیدا نہیں ہوا تو جب انہوں نے ساری باتیں بتا دی تو پھر تو سارے انسانی عالم الغیب ہو گئے اس کو عالم الغیب کہتے ہیں اگر اس آیت سے حضور عالم الغیب بن گئے تھے تو یہ سورت تو ساتویں نمبر پر نازل ہوئی ہے جب صورتیں نازل ہو رہی تھیں تو ساتواں نمبر ہے اس سورت کا تو اس کے بعد جو ایک سو سات صورتیں نازل ہوئیں تو ان میں جو باتیں بتائیں تو ان کو بتائے بغیر آپ عالم الغیب کیسے بنے اور ان میں جو نفی آئی اس کا وہ کیا بنے گا صرف یہ لوگوں کو بے خوف بنانے کی باتیں وہ ما ہوا بے طل شیطان اور یہ کسی مردود شیطان کا کہا ہوا نہیں ہے فائن تم اس قرآن کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو کہاں جاؤ گے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ نہیں ہے مگر دنیا جہان کے لیے ایک نصیحت ہے جو بڑھ کر اٹھا لے بس اس کو فائدہ اسی کمینہ لمن شاہ امین اس کے لیے جو چاہے تم میں سے اہمیت ترتیم کہ وہ سیدھا ہو جائے صراط مستقیم پر قائم ہو جائے اس کے لیے یہ نصیحت ہے وہ ماتشا اور تم نہیں چاہتے ہو اللہ شاہ اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے سورة الانفطار اس کے بعد سور انفطار اس میں بھی مکی دور کے وہی انداز قیامت کے حالات اس صورت میں بھی قیامت کا تذکرہ اگلی میں بھی قیامت کا تذکرہ بسم اللہ رحمان وحیم واذا الكواكب فطرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وہی دل قوا کی اور جب ستارے بکھر جائیں گے ان تصرا تصویر کا ڈورا ٹوٹا اور سارے دانے اس کے بکھرے اس طرح ستارے بکھریں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو فجرت بہا بہت دیا جائے گا مطلب سمندر بہ پڑیں گے اور سارے سمندر مل جائیں گے آپس میں آج سات سمندر ہیں مل کر کے ایک بنے گا